امن پسندی مومن ایک امن پسند انسان ہوتا ہے ایمان اور امن پسندی اتنا زیادہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ مومن ہر حال میں امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کو کھونا ناگوار کر لیتا ہے مگر وہ امن کو کھونا گوارا نہیں کرتا مومن موجودہ دنیا میں جو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ صرف امن کی حالت میں ہی گزاری جا سکتی ہے امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور بے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی حیثیت رکھتی ہے امن ہمیشہ ایک قربانی چاہتا ہے وہ قربانی یہ کہ دوسری طرف سے بدمنی کے اسباب پیدا کیے جائیں تب بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے مومن ہمیشہ اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے وہ ہر نقصان اور زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کی حالت نہ ٹوٹے تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور پر قائم رہے مومن اندر سے باہر تک ایک تعمیر پسند انسان ہوتا ہے اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت میں جاری رہ سکتی ہیں اس لیے وہ ہر قیمت دے کر امن کو برقرار رکھتا ہے تاکہ اس کی سر تعمیری سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رہیں مومن کی فطرت کے باغ مومن فطرت کے باغ کا ایک پھول ہے پھول گرما ہوا میں گرم ہوا میں جھلس جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوا میں اپنے دل کش وجود کو باقی رکھتا ہے یہی حال مومن کا ہے امن مومن کی لازمی ضرورت ہے امن مومن کی زندگی ہے مومن حرص کے بعد تک امن کا خواہش مند ہوتا ہے مومن حرص کی حد تک امن کا خواہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا پھول کھلے اور کسی رکاوٹ کے بغیر فطرت کی فضا میں ظاہر ہو کر اپنی بہاریں دکھا سکے امن کائنات کا دین ہے امن فطرت کا عالمگیر قانون ہے خدا کو امن کی حالت پسند ہے اس کو بے امنی کی حالت پسند نہیں یہی واقعہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ مومن امن کو پسند کر لے وہ کسی حال میں امن کے خاتمہ کو برداشت نہ کر سکے صبح شام اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے وہ آدمی کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اسلام کے دائرہ سے باہر ہو ایک مومن رات کو سو کر صبح سویرے اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے اور وضو کر کے فجر کا نماز ادا کرتا ہے یہ گویا مومنانہ زندگی کا آغاز ہے جو پاکیزگی اور آباد سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد صبح سے دوپہر تک کا وقت معاشی دور دھوپ کا وقت ہے تاہم اس دوڑ کے دوران مومن مسلسل خدا کو یاد رکھتا ہے ہر معاملہ میں خدا مقرر کی ہوئی حد کرتا ہے لین دین میں وہ دیانتداری کا اندازہ اختیار کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں وہ پوری طرح اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے اس طرح دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جو دوپہر بعد پڑی جاتی ہے یہ ظہر کی نماز ہے ظہر کی نماز کی صورت میں وہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو اثر نو زندہ کرتا ہے اپنے جسم اور اپنی روح کو وہ پاک کر کے دوبارہ زندگی کی جدوجہد میں شروع ہو جاتا ہے وہ ایک باصول انسان کی مانت اپنی سرگرمی میں مصروف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تیسری نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو نماز اثر کہا جاتا ہے اب پھر وہ نماز کی طرف رجوع کرتا ہے وہ پھر خدا کی رحمتوں میں اپنا حصہ دیتا ہے تاکہ اگلے مرحلہ میں وہ اس کے کام آ سکے اس طرح کے مومن کے لمحات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور چوتھی نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے اب مومن اپنے کام کو چھوڑ کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ مقررہ وہ مقرر قاعدہ کے مطابق نماز ادا کرتا ہے اور وہ اسی سے دینی اور روحانی غذا لے کر باہر آتا ہے اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کی ہوئے دینی ذہن کے تحت اپنی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وقت آ جاتا ہے جس کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے اس وقت سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جاتا ہے اور وہ اپنے دن بھر کے کام کا احتساب کرتے ہوئے سو جاتا ہے تاکہ صبح سویرے اٹھ کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اگلے دن کا آغاز کر سکے عبرت پذیری مومن کا مزاج عبرت پذیری کا مزاج ہوتا ہے اس کو قرآن میں کہا گیا ہے یعنی واقعات سے نصیحت لینا گرد و پیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا ایمان عین اپنی فطرت کے نتیجہ میں آدمی کو حساس بنا دیتا ہے وہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کی سطحی پہلو سے گزر کر ان کی گہرائی میں اترے جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں ان میں وہ حکمت کا خزانہ دریافت کر لیتا ہے وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے یہ ایک عظیم مومنانہ صفت ہے جو آدمی کی شخصیت کو بے پناہ بنا دیتی ہے وہ ہر آن نئی نئی چیزوں کو دریافت کرتا ہے پھیلی ہوئی کائنات اور اس کے روح کے لیے رزق کا ایک عظیم دسترخوان بن جاتی ہے سورج کی روشنی میں اس کو معرفت کا نور دکھائی دیتا ہے ہوا کے جھونکوں میں وہ لمس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے سرسبز درخت اور رنگین پھول اس کو عالم معاونیت کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں وہ ہر بہار میں ایک وسیطر بہار اور ہر خزاں میں ایک بامانی خزاں کا منظر دیکھنے لگتا ہے اس طرح تمام انسانی اور غیر انسانی واقعات اس کے لیے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے دوسروں کی غلطیاں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں چونٹی سے لے کر اونٹ تک اور دریا سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز وہ اپنے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اضافہ کریں جو اس کو نئے تجربات سے اشنا کر کے آخری حد تک بے پناہ بنا دیں جس طرح مادی خوراک جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے اس طرح عبرت اور نصیحت انسان کی روحانی خوراک ہے مادی خوراک اگر جسمانی صحت کی ضمانت ہے تو نصیحت روحانی صحت کی ضمانت زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عظیم آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے گھر کیا ہے گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے بہت سے لوگوں کے ملنے سے سماج بنتا ہے گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور اگر گھر کا ماحول بگڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام اچھا سماج ہے اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا نام برا سماج ہے آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملنساری دکھائے اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھر کی زندگی ہے نہ کہ باہر کی زندگی گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا لحاظ کرے اور چھوٹا اور جو چھوٹا ہو وہ اپنے بڑے کا احترام کرے مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں گھر کے تمام افراد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہو نہ کہ اپنے حقوق پر ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہو عزت نفس عزت نفس اور کبر نفس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہو جاتی ہے اور کہاں سے قبر نفس کی حد شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے اگر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہے گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے اسلام میں قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کثرت نفس ہے اسلام میں اعلیٰ اخلاقیات کا معیار توازو ہے دلیل کے آگے جھک جانا اپنی غلطی کو مان لینا اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا یہ مومن کی صفات ہیں ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے توازو اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے جبکہ اسلام کی اعلی اخلاقی قدر یہی ہے جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزا ہو تو نظا بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی ہے اور جب کسی مسئلہ میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بےزتی معلوم ہونے لگتا ہے چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے اس اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزا کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے بلکہ سلا جوئی کی ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے نہ کہ ضد پکڑ کر اپنے موقف پر اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں ضد ایک نفسیاتی برائی ہے جبکہ توازو اور فروتنی ایک عظیم عبادت ہے خدا ضد اور اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے اس کے مقابلہ میں توازو اور فروتنی کو پسند کرتا ہے جو لوگ حقیقی معنوں میں توازو اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا جاتا ہے سادگی مومن وہ ہے جو خدا کو پالے خدا کو پانے والا انسان فطری طور پر اعلیٰ حقیقتوں میں جینے لگتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کر مانوی دنیا میں اپنے لیے دلچسپی کا سامان لیتا ہے ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو البتہ اپنی سوچ کو اونچا رکھو جو آدمی مانوی حقیقتوں کو ذوق آشنا ہو جائے اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی ایسے آدمی کو سادگی میں لذت ملنے لگتی ہے بناوٹی تعلقات اس کی نظر میں اپنی کشش کھو دیتے ہیں اس کی روح کو فطری چیزوں میں سکون ملتا ہے غیر فطری اور مصنوعی رونقیں اس کو ایسے محسوس ہونے لگتی ہیں جیسا کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بکھیر رہی ہیں جیسا کہ وہ اس کی روحانی سفر میں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں سادگی مومن کی طاقت ہے وہ مومن کی مددگار ہے سادگی کا طریقہ اختیار کر کے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر متعلق چیزوں میں ضائع نہ کرے وہ اپنی توجہ کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے اور وہ اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول میں لگا سکے سادگی مومن کا غذا ہے سادگی اس کے توازوں کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے سادگی کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پروش پاتی ہے سادگی مومن کا حسن ہے سادگی مومن کے لیے زندگی ہے مومن اگر اپنے آپ کو مصنوعی رونق میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کسی قید خانہ میں بند کر دیا گیا ہے مومن آخری حد تک اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے یہ چیز اس کو ابدیت کے احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے اور جو انسان ابدیت کے احساس میں جی رہا ہو اس کا مزاج لازمی طور پر سادگی کا مزاج ہوتا ہے غیر سادگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار نہیں کر سکتا